ابن ابی زیب نے مہاجر بن مسمار سے حدیث بیان کی انہوں نے عامر بن سعد سے روایت کی کہ انہوں نے ابن سمورہ ادبی رضی اللہ تعالیٰ نما کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی وہ ہمیں بیان کیجیے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا پھر حاتم کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار سات سو بارہ